المبحث ثانی سے ہی پڑھنا ہے منفطح پڑھ لیا تھا ہم نے المطلب الراب بلکہ المقتوع جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی معروف بمقابلہ من کر مجھے ایک منٹ اس کو دیکھ لینے دیجیے یا پہلے ہم سبق پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کو ایک نظر دیکھ کر اس میں اشتباہ کیا ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ چلے سبق کو مکمل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث الثانی انواع اخرى مشترکۃ بین المقبول والمردود وفيه أربعة مطالب وهي المطلب الأول المسند المطلب الثاني المتصل المطلب الثالث زيادات الثقات المطلب الرابع الاعتبار والمتابع والشاهد جی المطلب الاول المسند تعریف لغة اسم مفعول من أسند بمعنى <coughs> أضاف أو نسب اس مفعول ہے اسندا سے بمانا اضافہ او نصب اضافت کرنا منسوب کرنا اس معنی میں آتا ہے اصطلاح متصل مرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصطلاح میں مسند اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند متصل ہو اور مرفوع ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند جس کی متصل بھی ہو اور مرفوع بھی ہو مثال اس کی ما اخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن عن عن عن عن مالك ابي ابي الزناد الاعرج هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا فہذا حدیث اتصل سنده من اوله الى منتحاه وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اچھا مثال میں فرمایا کہ وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس کی تخریج کی ہے فرماتے ہیں وہ کہ حدثنا عبداللہ آخری روایت تک لے کر الى آخری یعنی ابی حریرہ تک پہنچ کے تو فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ نے فرمایا کہ قَالَ ان رسول اللہ کہ حضور علیہ السلام نے پھر یوں فرمایا کہ ازا شریف القلبین کو اگر کوئی کتا تمہارے برتنوں میں سے تمہارے تم میں سے کسی کے برتن میں سے پی لے فل یا غسل تو پھر اس برتن کو سات مرتبہ دھو لو کہتے ہیں ہاضا حدیث سند من اول ہی منتہا ایک بات تو یہ کہ یہ سند اس کی متصل ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ مرفور النبی اور یہ صنعت جو ہے یہ پہنچ رہی ہے حضور علیہ تک تو اگر کہیں مسند کا لفظ آ جائے تو وہاں پر اس سے مراد متصل مرفوع ایک یہ بھی اس کی تعریف کہی جا سکتی ہے اچھا اور اگر المطلب ثانی المتصل دوسری صورت وہ ہے جو حدیث صرف متصل ہوگی اس کو ہم مسند نہیں کہہ رہے فرق کیا ہے ابھی آگے آ جائے گا لغت میں تو متصل کسے کہتے ہیں یہ اسم فائل ہے من اتصال اور ضد ہے انقطاع کی ویوسمہ حضر نور بل موصول ایزن اس نو کو موصول بھی کہا جا سکتا ہے اصطلاحی تعریف متصل سند مرفو وہ روایت جس کی سند متصل ہو عام عظیم کہ وہ مرفو ہو یا وہ موقوف ہو کسی پر بھی آ کر سند متصل ہونی چاہیے اس کے بعد خواب و سند متصل ہونے کے بعد وہ مرفو ہو جائے یا موقوف ہو جائے اتصال صنعت تو یہ ہو گیا کہ صنعت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے درمیان میں کہیں اس صنعت کا انقطاع نہیں ہے اب اگر وہ سند آ کر پہنچتی ہے حضور علیہ السلام تک تو وہ بن جائے گی مرفو اگر سند آ کر پہنچ جاتی ہے صحابہ تک تو بن جائے گی موقوف اور اگر سند آ کر رک جاتی ہے تابعی پر تو بن جائے گی مرسل لیکن سند جہاں تک بھی پہنچتی ہے وہ متصل ہے اس سند کے اندر کوئی درمیان میں راوی گرا ہوا نہیں ہے یا کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو مجھول ہو یا اس کے اوپر کوئی تان ہو کچھ بھی ہو یہ ابتصاد سند ہوگی تو اگر تو سند متصل ہو کر خواب و مرفو ہو یا وہ موقوف ہو تو اسے بھی متصل کا نام دے دیا جاتا ہے یعنی یہ دوسری قسم بنے گی جو کہ جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں مثال اس کی مثال متصل مرفوع مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا اچھا متصل مرفوع کی مثال کہ جہاں پر حضور علیہ السلام تک عن ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر انہو کہ انہوں نے فرمایا یوں یوں لیکن مثال المتصل الموقوف اس میں ابن عمر پہ آ کے سند رک جائے گی مالکن کزا ابن عمر نے یوں فرمایا تو یہ حدیث چونکہ موقوف ہوگی صحابی پہ آپ آ کر رک گئی لیکن سند اس کی صحابی تک متصل چلی آ رہی ہے جی آگے کہتے ہیں کہ حل یوسما قول تابعی متصلن کیا تابی کے قول کو بھی متصل کہہ دیں گے صحابی کے اور آپ علیہ السلام کی کی روایت تو ہم اس کو متصل مان رہے ہیں اچھا قول العراقی عراقی فرماتے ہیں کہ بما اقبال الطابعی عزت تسلط السانید فلاح یوسمون متصل فی حالت الاطلاق کہتے ہیں کہ جو تابعی کے اقوال ہیں عزت الاسانید السانیم اگرچہ اسانید ان کی متصل ہوں ان تک تابعی تک ساری سند متصل آ رہی ہے لیکن پھر بھی فلاحی نہیں نام رکھا جائے گا ایسی اسانید کا یا ایسی روایات کا نام متصلتا فی حالت الاطلاق جبکہ اس کو مطلق کہہ دیا جائے مطلق اس کو اگر کہا جائے کہ یہ بھی متصل ہے تو یہ نام اس کا اس کو دینا درست نہیں ہوگا اگرچہ وہ صحابی اس تابعی تک وہ متصل بھی ہوگی اما مات تقید ہی لیکن تقید کے ساتھ فجائز ان پھر ٹھیک ہے واقع فی کلامی اور یہ چیز ثابت بھی ہے ملتی بھی ہے محدثین کے کلام میں کا قول جیسا کہ محدثین کا یوں کہہ دینا ہاضا متصل سعید ابن المسیب کہ یہ حدیث متصل ہے متصل ہے کہاں پر سعید ابن مسیب تک آ کر یہ متصل ہے اگر آگے نام نہیں لیں گے او الا زہری او الا مالکن او نحمن ظالی کا یعنی اگر تابعی کا نام لے کر نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث متصل ہے فلاں تابعی تک تو پھر تو یہ بات اس وقت تک تو یہ بات درست ہوگی لیکن اگر نام نہیں لیا اور متلقن کہہ دیا کہ یہ حدیث متصل ہے تو پھر یہ ایسی حدیث کو متصل کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ متصل سے ہم مراد لے رہے ہیں کہ وہ حدیث یا تو جا کر رکتی ہے صحابی پر اور یا پھر وہ رکتی ہے حضور پر یعنی یا تو وہ موقوف ہے یا وہ مرفوع ہے لیکن موقوف اور مرفوع دونوں کی دونوں صورتوں میں اس کی صنعت جو ہے وہ متصل چلی آ رہی ہے مطلق اگر متصل کہیں گے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا اگر تقید کے ساتھ کہیں گے اس تابعی کا نام لے کر تو پھر درست ہوگا وہ نقطہ فضالی کا انحاطمہ مقاتی اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ ان ایسی احادیث کا نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے مقاتی ایسے اقوال کا نام ہم کہہ دیں گے ان کا نام تو مقاتی رکھا جاتا ہے مقتو جسے ہم نے پڑھا اطلاق المتصل علیہ پھر متصل کا اطلاق مقتو کے اوپر کرنا کل وصفی لشئی ان یہ ہو جائے گا مثل کسی شے کے ایسے وصف کا نام لشئی ان واحد کل وصفی لشی ان واحد متضاد کسی ایک چیز کو موصوف کرنا دو متضاد چیزوں کے ساتھ عزرو لغت کے ایک ہی چیز ہے اس کو موصوف کرنا یعنی اس کی صفت بیان کرنا کہ یہ کالا بھی ہے اور یہ سفید بھی ہے دو متضاد چیزوں کے ساتھ ایک چیز تو موصوف نہیں ہو سکتی تو ایسے ہی اس کو مطلقاً متصل کو بیان کر کے آپ موقوف اور بھی مراد لے لیں اور ساتھ ہی صحابہ کی روایت بھی تابعی کا قول بھی مراد لے لیں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا المطلب الثالث زیادات الثقات المراد بھی زیاداتی زیادات و جمر زیادتن و سقات جمع جمر زیادہ کی جمع زیادات اور سقہ کی جمع سقات ہو گئی بس سکھا تو العدل الضابط اور سکھا کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ عادل ہوتا ہے ضابط ہوتا ہے جس کا ضبط اچھا ہوتا ہے بل بھی زیادت سقتی مراد زیادتی سقہ سے کیا مراد ہے ما نراہ زادن من الفاظ فی روایتی بعض سقاتی لحدیث ما عما ماں اور الآخرون لذالک الحدیث پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں کہ بل مراد بھی زیادت کیا مراد لیتے ہیں ہم ما ہر وہ چیز ہر وہ روایت یا یوں کہہ دیں ہر وہ لفظ نراہ زائدن جس کو ہم دیکھتے ہیں زائد میں نے اس ماں کی خود ہی وضاحت کر دی یعنی وہ کیا الفاظ من الفاظ فی روایتی بعض بعض کی روایت میں پائے جانے والے وہ الفاظ لحدیث حدیث جو کسی بھی حدیث کے لیے ہیں بمقابلہ ان الفاظ کے رواح الثقات الاخرون کے جن الفاظ کو دوسرے ثقات راویوں نے روایت کیا ہے لذا لکھ حدیث اسی حدیث کے لیے یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا سمجھنے کے لیے سن لیجئے کہ سکھا راویوں نے ایک حدیث کو جب بیان کیا جن الفاظ کے ساتھ دیگر راوی جو اس کے علاوہ ہیں اور وہ بھی سکا ہیں یا ایک راوی ہیں یا دو اور راوی ہیں اور وہ بھی سکھا ہیں انہوں نے کچھ الفاظ کا اس میں اضافہ کر کے روایت کو بیان کیا ہے تو اگر وہ اضافہ بھی راوی ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کے برعکس دیگر اور بھی راوی ہیں جنہوں نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے کہ, کہ زیادت زیادت زیادت سکات کی زیادتی اچھا جی اشرو منی تنابیہ وہ لوگ جو مشہور ہیں اس میں اہتمام کوشش کرنے والوں میں سے وہ کون احباب ہیں جنہوں نے اس کے اندر اہتمام کیا ہے زیادتی میں اضافہ یعنی اضافہ کیا ہے حاضی زیادہ تو من بعض فی الحادیثی کہ یہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں بعض ثقات کی طرف سے احادیث کے اندر لفتت بعض العلماء تو اس زیادتیوں نے کیا کیا کہ ہاں اس کو ہم پڑھیں گے لافت انزار العلماء کیونکہ یہ سارا ماقبل میں جو جملہ ہے حاضی زیادہ تو میں بعض صفات فی الحادی یہ فائل بن جائے گا لافت کے لافتہ کہتے ہیں متوجہ ہونا کرنا التفتہ بھی اسی سے ہی آگے نکل آتا ہے تو یہ ان زیادتیوں نے متوجہ کر دیا بعض علماء کی نظروں کو یعنی ان کی غور و فکر کو اور ان کی سوچ کو متوجہ کر دیا فتت طبی پس انہوں نے غور و فکر کیا ان زیادتیوں کے بارے میں و بجم اور اہتمام کیا ان سب اضافات کو یعنی زیادتیوں کو زیادتیوں سے مراد اضافے کو جمع کرنے کا و معرفتیہ اور ان کی معرفت کا و ممن اور ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا بھی اشتہارہ بزالی کا ہے الام جو کہ مشہور ہیں اس اضافے کے اندر آئمہ میں سے اور وہ کون کون ہیں ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابنی زیاد النیسابوری اور ابو نعیم الجرجانی ایسے ہی ابو الولید حسان ابن محمد القرشی تو ان لوگوں نے ان روایات کو جمع کیا جس میں زیادتی یا زیادتی پائی جاتی ہے لیکن وہ اضافہ یا وہ زیادتی بھی سقا کی طرف سے ہی ہے <clears throat> مکان وکو اب ان اضافات جو ہوتی ہیں یعنی اس زیادتی کا محل اور مکان وہ کہاں پر ہے تو زیادت متن کما تقاعد فل سنت متن اور صنعت دونوں میں اما فل متن پتکنو بھی زیادتی کلی متن او جملتن یا تو ایک کلمے یا پورا جملہ کی زیادتی پائی جائے گی متن کے اندر وہ اما فل اسناد اس ناد میں زیادتی کس طرح ہوگی فتقون بر رف موقوف او وصل مرسل کیا مطلب رفع مرفو کر دینے کے ساتھ موقوف کو جو موقوف روایت تھی اس کو مرفو کر دیا یہ یہ زیادتی ہے صنعت کے اندر صحابی پہ روایت رک رہی تھی آ کے اس کو اضافہ کر کے حضور تک پہنچا دی او وصل مرسلن یا روایت موصول تھی اور اس کو یا روایت مرسل تھی اور اس کو موصول کر دیا مرسل یعنی تابعی پہ آ کے رکتی تھی موصول کر دیا یعنی یا صحابی تک پہنچا دیا یا حضور تک پہنچا دیا نہیں وسلی مرسل کا مطلب ہے کہ مرسل تو تھی لیکن اس مرسل میں وصل نہیں تھا یعنی تتابع نہیں تھا کہیں کوئی راوی گرا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے وہ کر دیا اتصال کر دیا اس کا اچھا جی حکم زیادہ متن حکم کیا ہے اس کا اگر متن کے اندر اضافہ پایا گیا اما زیادہ تو المتن فقد اختلف العلماء فی حکم على اقوال علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر متن کے اندر زیادتی پائی جائے گی تو اس کے حکم کے بارے میں خمین ہم من قابیلہ مطلقا بعض کہتے ہیں چونکہ زیادتی ثقات کی طرف سے ہے اس کو مطلقن قبول کر لو باز من قبیلحا مطلقاً مطلقن اس زیادتی کو قبول کر لیتے ہیں ہوں من رد دہا مطلقاً بعض ایسے ہیں جو اس زیادتی کو مطلقاً ہی رد کر دیتے ہیں کہ بھلے اسقات کی طرف سے ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ومن ہوں من رد زیادت من راول حدیث الزی رواہ اولن غیر زیادت و قبیلہ من غیر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وہ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو من رد زیادہ تھا زیادتی کو رد تو کرتے ہیں کون سی زیادتی کو من رابل حدیث الزی اس حدیث کے راوی کی جانب سے زیادتی کو رد کرتے ہیں کہ جس راوی نے الزی رواہ اولن بغیر زیادت جس نے اس روایت کو پہلے پہل تو بغیر زیادتی کے بیان کیا و قبیلہ اور یہ لوگ قبول کر لیتے ہیں من غیر ہی اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ کی جو زیادتی ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں کیا مطلب یعنی راوی نے ابتدا تو اس حدیث کو بغیر زیادتی کے ذکر کیا پھر اسی حدیث کو انہی راویوں کے ساتھ اسی راوی نے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ بیان کر دیا تو بھئی جب وہ زیادتی تمہیں پہلے سے معلوم تھی تو پہلی روایت میں کیوں نہیں بیان ہوئی اب دوسری روایت میں کیوں بیان ہو رہی ہے تو ایسے راوی کی روایت کو نہیں لیا جاتا کہ جس راوی نے پہلے تو اس اضافے کو ذکر کیا ہے پھر جب دوبارہ کسی موقع پر اس حدیث کو بیان کیا ہے تو وہاں پر اس اضافے کو بیان کر دی ہے جبکہ پہلے نہیں کیا تھا تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ من من رد زیادہ تھا من راب الحدیث وہ جو وہ زیادتی کو رد کرتے ہیں وہ وہ ان راویوں کی کرتے ہیں من راوی الحدیث الزی رواہ اول بغیر زیادتی جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہوتا ہے پہلے بغیر زیادتی کے اور بعد میں پھر زیادتی کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں وہ قبیلہ لیکن قبول کر لیتے ہیں من غیر ہی اس کے علاوہ جو بھی زیادتی ہیں اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں وقت قسم ابن الصلاح زیادت بحسب قبولها وردها ہے وردی ہے اقسام لیکن ابن صلاح نے جو ہے اس کی تقسیم کی ہے اس زیادتی کی قبول اور رد کے اعتبار سے تین قسموں میں وہ تقسیم حسن اور یہ اچھی تقسیم ہے واقف علیہ نبوی وغیرہ امام نبوی اور ان کے علاوہ نے بھی اس, کی جو ہے وہ موافقت کی ہے وہ تقسیم ہوا اور وہ جو تقسیم ہے وہ یہ ہے زیادت لئی صفیہ منافات لما رواہ الثقات ابل الاوسق زیادت ایسی زیادتی لئی صفیہ منافات کہ جس زیادتی کے اندر منافات نہیں ہے یعنی منافعات کو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کسی دوسری کے مقابلے میں آتے ہوئے تضاد کہہ لیں تضاد تضاد کا لفظ اچھا ہے کہ زیادت ان لئی صفی ہے منافعات ایسی زیادتی کہ جس کے اندر تضاد نہیں ہے لما ان روایات کے یا اس اس روایت کے کہ رواہ سقات قبل اوسط کہ جس کو سقات رابیوں نے ذکر کیا ہے یا اس سے بھی زیادہ اوسط نے ذکر کیا ہے اگر ایسی زیادتی ہوئی ہے تو جس میں کوئی تضاد نہیں ہے تو فہاد ہی حکم حل مقبول تو ایسی زیادتی حکم ہوا اس کا حکم جو ہے وہ مقبول کے ہے کیوں لی انہا کا حدیث اس لیے کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ تفردہ بے روایتی ہی جس کی ایک جملے کی روایت میں وہ راوی جو ہے وہ منفرد ہے لیکن ہے وہ سقات میں سے ہی کوئی ایک ایک سکھا راوی سکات میں سے ایک سکا راوی اس طرح کی روایت کو بیان کرنے میں متفرد ہے اکیلا ہے تو ٹھیک ہے متفرد احادیث بھی ہیں جن کو ہم قبول کرتے ہیں اور جسے ہم غریب کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا دوبارہ بیان جی دوبارہ دیکھیے پہلی تقسیم وہ ہے جس کو امام نبوی نے بھی پسند کیا ہے اور دیگر احباب نے بھی بالکل آسان ہے بس صرف یہ عبارت کی وجہ سے مشکل لگ رہی ہے ہے بالکل سمجھنے میں آسان دیکھیے پہلے میں آپ کو زبانی سمجھا دیتا ہوں پھر کتاب کو ہم دوبارہ دیکھیں گے <clears throat> ایک راوی ہیں جنہوں نے حدیث کے اندر ایک لفظ کا اضافہ بیان کیا اس کے مقابلے میں اور راوی ہیں جو کہ وہ بھی سفا ہیں یا اس سے بھی زیادہ سفا ہیں انہوں نے وہ ایک اسپیسیفک ایک وہ جو لفظ تھا اس کو بیان نہیں کیا حدیث حدیثیں دونوں سیم سیم ٹو ہیں ایک جیسی ہیں لیکن فرق صرف اتنا آ رہا ہے کہ ایک حدیث کے اندر راوی ایک لفظ ایکسٹرا ایڈ کر رہا ہے اضافہ کر رہا ہے جبکہ اور وہ ہے وہ بھی سکھائی جبکہ دوسرے جو سکھات راوی ہیں وہ اس حدیث میں اس ایک لفظ کی اسپیسیفک ایک لفظ کی یا ایک جملے کی یا اس طرح کی کوئی ایڈیشن نہیں کر رہے اب ہم کس کو مانیں گے یا اس میں حکم کیا ہے حکم وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ جو لفظ جس کی ایڈیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تضاد پایا جا رہا ہے تضاد کا کیا مطلب یعنی وہ جو دوسرے حضرات جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ لفظ ایسا ہے کہ اس سے ایسا معنی تبدیل ہوتا ہے کہ وہ اس دوسری حدیث کے بالکل مختلف ہو جاتا ہے تو پھر تو اس لفظ کو قبول نہیں کریں گے اگر وہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے پائے جانے سے یا نہ پائے جانے سے دونوں حدیثوں کے اصل مطالب کے اندر اصل مقصود کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں ایک ویسی مثال دے رہا ہوں ہے نہیں میں ویسے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کوئی رابی یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے تھے اور آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اب اس حدیث سے کوئی بھی ہم شرعی حکم لے رہے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی جب وضو کرو تو یوں کرو یا کوئی بھی شرعی مسئلہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اب کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے تو کوئی حدیث کی جو اصل روایت ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا یا کا کے کی کے لفظ سے یا گو اس طرح کے الفاظ میں یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسا لفظ جس کے لفظ سے دونوں حدیثوں کے اصل مقصود میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو جسٹ ایک وہ اضافہ ہی ہو کسی کسی ایک حدیث میں لیکن وہ اضافہ بھی سقاط کی طرف سے ہی ہو تو پھر ایسی حدیث کو ہم قبول کر لیں گے اب آج دوبارہ <clears throat> کتاب کی طرف زیادتن لئی صفیہ منافعتن ایسی زیادتی لئی صفیہ کہ جس زیادتی کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے منافات نہیں ہے لما اس والی حدیث کے کہ روا سقات جس کو سقات راویوں نے بیان کیا تھا اول اوسق یا اس سے بھی زیادہ اوسق راویوں نے بیان کیا تھا اس اس, اس اوسق یا سقات راویوں کی حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کے اندر جو اضافہ آ رہا ہے وہ اضافہ آپس میں تضاد کا ذریعہ اور باعث نہیں بن رہا حاضی حکم ہو المقبول ایسی قسم میں حکم اس کا مقبول ہے لی انحاق کا حدیث تفرد تفردہ بے روایتی ہی سقت من منسفات اس لیے کہ یہ ایسی حدیث بن جائے گی کہ جس میں سقات میں سے ایک سکا راوی نے اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد ہوا ہے متفرد اس راوی کو کہتے ہیں جس جس سے وہ حدیث صرف اس اکیلے سے اس طرح کی حدیث بیان ہوئی ہو اور کسی نے بیان کی ہو اب چونکہ اس نے ایک ایسے لفظ کا اضافہ کیا ہوا خدا نخواستہ یہ اضافہ اس کا اپنا نہیں ہے اضافے سے مراد یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی سنا تھا لیکن اس حدیث کو بیان کرنے میں یہ اکیلے متفرد ہیں اور کوئی راوی نہیں ہے ان کے ساتھ شامل لیکن ہے وہ سکا تو اس اضافے کو اب ہم قبول کر لیں گے کہ نہیں کریں گے تو انہوں نے اس کی صورت بتلا دی دوسری قسم زیادت منافیت لما رواہ سکات ابل اوسط ایسی زیادتی ہے جو کہ منافی ہو رہی ہے مقابل ہو رہی ہے لما اس روایت کے جس روایت کو سکاط یا اوسط بیان کر رہے ہیں تحادی حکم ہے اور رد تو ایسے حکم ایسی ایسی روایت اس کا حکم جو ہے وہ رد ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک سکا راوی نے اس اضافے والی حدیث کو بیان کیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو دیگر بہت سارے سکاط ہیں یا بلکہ اس سے بھی اوسط ہیں وہ اس اضافے کو بیان نہیں کر رہے اور جب ان دونوں کا کمپیرزن کیا جائے تو وہ وہ یا تو یہ حدیث ٹھیک ہو سکتی ہے یا یہ حدیث ہو سکتی ہے ایک ہی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھر اس صورت میں ہم اس اضافے والی کو چھوڑ دیں گے اور جس کو سفات نے روایت کیا ہے یا اوسط نے جس میں وہ اضافہ نہیں ہے اور اکثر میں وہ روایت کیے ہوئے اس کو ہم لے لیں گے تیسری صورت زیادتن فیح نور منافعات ایسی زیادتی کہ جس میں منافات کی یا تقابل کی ایک نو ہو نو ایک قسم ہو لما اس روایت کے روا سفات ابل اوسط جس کو سفاط نے یا اوسط نے روایت کیا ہے اس روایت کے مقابل مقابل جو جو اضافہ آ رہا ہے اس اضافے میں ایک ایک منافعات کی ایک نو ایک قسم ہو اس کی بھی بیان کر دیتے ہیں صورت وطن حاصل حاضل منافع تو فی امرائن یہ منافعات منحصر ہوں گی دو چیزوں میں ان کا انحصار ہوگا یعنی حصر کے ساتھ ہوں گی بس یہ دو ہی چیزیں ہوں گی تقید المطلق و تخصیص العام مطلق اگر کوئی چیز مطلق بیان ہوئی ہے اس کی تقید بیان کر بھی کوئی حدیث میں اطلاق آیا تھا یعنی عدل اطلاق عمومی طور پر کوئی چیز بیان ہوئی تھی اس کو مقید نہیں کیا ہوا تھا اور کسی ایک سے راوی نے اس حدیث کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس سے اس کا اطلاق مقید ہو گیا یا عام حکم عام تھا اس میں تخصیص کر دی تو ایسی صورت میں وہاد القسم قسم اس کے حکم کیا ہے القسم سکت عن حکم ہی ابن صلاح ابن صلاح تو اس حکم کے بارے میں خاموش ہیں لیکن امام نروی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وصحیح قبول و حاضل کہ صحیح یہ ہے کہ اس آخری قول کو قبول کیا جائے گا یعنی اس حدیث میں صرف راویوں کی حدیث تھی اس کے اندر اطلاق تھا یا تعمیم تھی تو ایک اور راوی نے اس تعمیم کو یا اس اطلاق کو تخصیص میں یا تقید میں تبدیل کر دیا ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور وہ لفظ بھی اس کا اپنا کوئی ذاتی نہیں تھا وہ بھی حدیث سے ہی مروی تھا تو تو بھی یہ بات درست ہوگی کیونکہ یہ کوئی اس کے مخالف تو نہیں جا رہی کسی مطلق چیز کو مقید کرنا کوئی یہ ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے ان دو باتوں میں ہاں اگر تضاد پایا جائے گا لیکن ہو نہیں سکتا مطلق کو مقید کرنا کوئی تضاد نہیں ہے اچھا جی زیادتی کی مثال مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی الزیادت فی المتن مثال زیادتی التي ليس فيها منافعات ایسی زیادتی کہ جس کے اندر کوئی منافعات نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے دو روایتوں میں ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث بلوغ الكلب ولم يذكرها سائر الحفاظ من الأصحاب الأعمش وإنما رووه هكذا إذا بلغ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار فتكون هذه الزيادة الزيادة كخبر تفرد علي بن مسهر وهو ثقة فتقبل تلك حدیث ہے حضور علیہ السلام کی کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اذا بلغ بلغ القلب القلب میں ویسے سمجھا رہا ہوں عبارت ہم آتے ہیں قلب فی انا احدکم جب جو ہے وہ کتا منہ ڈال دے تمہارے تم میں سے کسی ایک کے برتن میں پھل یا غسل ہو سب عامرات اس کو سات مرتبہ دھو لو یہ تو آگے وہ حدیث جس کو اکثر نے بیان کیا ہے اکثر نے اچھا لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر اضافہ ہے فل یورق ہو کا بھی اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ اضافہ کہاں پر ہے کیونکہ وہ اضافے والی حدیث یہاں انہوں نے مکمل نہیں بیان کی صرف لفظ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فل یورق ہو تو ہم اس کو بھی ایسے ہی لیں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا غلط مطلب یا ایسا مطلب میں بیان کر دوں جو کہ حدیث کے موافق نہ ہو کیونکہ اس کا اصل جو لغوی ترجمہ ہے رقا رقین کا یا ارقا یورقی کا وہ تو اوپر چڑھنا ہے اور ایسے ہی دعائیں منتر جادو یہ بھی اس الفاظ میں بھی آتا ہے رقیہ اور اور بھی اس کے کچھ معنی ہیں لیکن یہاں پر ہم صرف اس لفظ کو لیتے ہیں تاکہ بات صرف سمجھنے کے لیے ہم لے لیں چڑھنا پہنچنا ممکن ہے کہ اس کا مطلب ہو کہ پھینک دو اس کو لیکن لوگ بھی مطلب یہ بنتا نہیں ہے باہر کیف اچھا اب ہو ایک ایک, ایک راوی ہیں اور وہ بھی سکھا ہیں انہوں نے اضافہ کیا فل یورق ہو لیکن اس کے اس اضافے سے اس حدیث کے مطلب کے اندر یا وہ اس حکم کے اندر کہ فل سبع مرار کہ اس کو سات مرتبہ دھو لو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ وہ پوری حدیث دیکھنی پڑے گی کہ فل یورق وہ کہاں پر آیا ہے وہ اضافہ جس کی وجہ سے اس میں اس اضافے کی وجہ سے کوئی حدیث کے مطلب میں دونوں کے مطالب میں کوئی آپس میں تضاد پیدا نہیں ہو رہا لیکن یہی ہوگا فل یورقو کہ اس کو پھینک دو اور یا پھر اگر کیونکہ امر کے معنی میں آ رہا ہے اور اگر یہ ماضی کے معنی میں ہوتا تو پھر ہم کہہ دیتے کہ یا وہ کتا اس تک پہنچ گیا چڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب اور قاورقی سے تو کتا اگر وہاں تک پہنچ گیا پانی تک لیکن یہ حدیث سے ہی معلوم ہو پائے گا کہ یہ اضافہ کہاں پر ہوا ہے خیر تو کہتے ہیں کہ ماں رواہ مسلم من طریق طریقے علی بن مسرن کون سے امام مسلم نے روایت کیا ہے علی بن مسہر یہ بس ذہن میں رکھیے گا علی بن مسہر انہوں نے کسے عن آمش انہوں نے عن ابی رضیم انہوں نے ابی صالح انہوں نے عن ابی حریرہ اچھا من زیادت کلمت فل یرقو فی حدیثی بلوغ القلب بلوغ القلب والی حدیث میں علی بن مسحر نے مسحر نے فل یورق کے کلمے کی زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ ولم یذکرہ اس زیادتی کو نہیں بیان کیا سائر الحفاظی من اصحاب العامش آمش کے باقی جتنے بھی شاگرد تھے انہوں نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا علی بن مصر کے بعد آمش آ رہے ہیں نا تو معلوم ہوا کہ علی بن مصر شاگرد تھے آمش کے تو جب آمش سے جو ہے وہ روایت لی ہے دیگر کسی شاگرد نے فل یورق ہو کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن علی بن مصر فل یورق ہو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اب یہ دو قسم کی روایتیں ہوں گی آمش سے آگے اب دو قسم کی روایتیں چل پڑیں جو دیگر اصحاب ہیں شاگرد ہیں آمش کے وہ اس کے بغیر ذکر کر رہے ہیں اور صرف ایک شاگرد علی بن مشہر جو ہے وہ فل یورق ہو کے اضافے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس اضافے کی وجہ سے جو بغیر اضافے والی حدیث ہے اس پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا کوئی معنی میں کوئی واضح فرق کوئی حکم میں کوئی ایسی تبدیلی کوئی آپس میں تعارض اصل تعارض دیکھنا ہے کہ تعارض تو نہیں پیدا ہوتا تو اگر وہ تعارض پیدا نہیں ہو رہا جیسا کہ اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ تعارض پیدا نہیں ہو رہا تو ہم اس کو لے لیں گے اچھا روبا ہا قزا جبکہ ان سب نے کس طرح سے بیان کیا ہے انہوں نے صرف اس حدیث کو ایسے ہی کیا خبر چنانچہ یہ زیادتی ہو جائے گی ایسی خبر تفرد بھی علی بن مسہر کہ جس کے اندر علی بن مسہر جو ہیں وہ منفرد ہیں متفرد ہیں وہ وہ سفتن جبکہ وہ صفا بھی کا زیادہ چنانچہ اس زیادتی کو قبول کر لیا جائے گا بات سمجھ میں جی جی آگے جی۔ مثال زیادت المنافیہ وہ اس زیادتی کی مثال جو کہ متعارض ہے جو جو, جو منافی ہو ہو رہی ہے جو متحرس ہے زیادہ فی حدیث یوم عرفت و یوم و ایام التشریقی عیدنا یہ آپ کی کتب میں بھی نا کا لفظ ہے عیدنا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم اس کو پڑھیں گے عیدنا اہل الاسلام اسلام اگر یہ نہ ہوتا پھر ہم کہتے عید اہل الاسلام تو حدیث ہے جس میں یوم عرفہ کے اضافے کے ساتھ یوں بیان ہوا ہے کہ یوم عرفہ تھا و یوم النحری و ایام التشریقی عیدنا یہ ہماری عیدیں ہیں اہل الاسلام یعنی یا یہاں پر معذوف ہوگا یا اہل اہل اہل الاسلام اے اے اے اے اے اسلام ایمان اسلام والو یہ ہماری عیدیں ہیں اور اگر یہ نہ ہوتا لفظ پھر تو آسان تھی عبارت کی عید اچھا وہی ایام عقل و شربن اور یہ ایام ایام عقل اور شرب ہیں یہ تو حدیث ہو گئی یوم و ارافہ کے لفظ کے اضافے کے ساتھ لیکن کیا کہتے ہیں فن الحدیثہ کے من جمیری طرق ہی بدونی یہی حدیث من جمیعی ترقی ہی جی، باقی تمام ترک میں بدونیہ اس یوم عرفہ کے لفظ کے بغیر ہے وہ جا ابا اور سوائے اس کے نہیں کہ اس اضافے کو تو لے کے آئے ہیں اکیلے صرف کون موسا ابن علی بن عن عن ابی رباً یہ روایت ہے ساری لیکن ابتدا جہاں سے ہوئی ہے جہاں سے اضافہ آیا ہے وہ موسا بن علی بن رباح ہیں عن عامر اچھا جی ول حدیث اخراجہ اور یہ حدیث اس اس کو کی تخریج کی ہے نکالا ہے اس حدیث کو امام ترمیزی نے اور امام ابو داؤز نے اور ان کے علاوہ بھی سب نے تو اب یہ ایسی زیادتی ہے کہ کہ وہ متضاد ہو رہی ہے تعارض پیدا ہو رہا ہے کہ یوم عرفہ تو عید کا دن نہیں ہے تو اس لیے اب باقی جو احادیث ہیں اس میں جو ہے وہ ایسا تعارض ہے کہ جس کی وجہ سے حکم میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے یا جس کے اندر منافعات پائی جا رہی اہل الاسلام ضمیر کا بدل بنا کر زمیر سے بدل بن جائے گا اگر بدل بنائیں گے تو نہ تو مجرور ہے نہ تو پھر اس کو اہل الاسلام پڑھیں ہاں اہل الاسلام آپ نے بھی یہی لکھا ہے جی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ٹھیک ہے جی اچھا جی تیسری قسم ہے مثال لزیادت التی فیحا فیح نور منافعات ایسی اس زیادتی کی مثال جس کے اندر تضاد کی ایک نو ہے یعنی ایک قسم پائی جا رہی ہے جس میں جیسے ہم نے جس کو بیان کیا تھا کہ اطلاق کو مقید کرنا یا اس کو تعمیم میں تخصیص پیدا کرنا ماروا مسلم المنتجیتی ابھی مالکن آه، من طريق أبي مالك الأشجاعي عن ربيع عن ربيعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وقد تفرد أبو مالك الأشجاعي أبو مالك الأشجاعي بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة وإنما ربوا الحديث ربوا الحديث هكذا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا کہتے ہیں کہ ایسی زیادتی کہ فیح نور اندر منافعات کی تعارض کی ایک قسم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے ابو مالک ابو مالک الرشجعی کے راسترک سے طریقے سے انہوں انہوں نے نے ربعی سے حذیفہ سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا کے بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے زمین ساری کی ساری کو مسجد وجعلت اور بنا دیا گیا ہے اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے طہور پاکی کا ذریعہ فقط تفرد ابو مالک الاشجعی اس حدیث کے اندر مالک الاشجعی جو ہیں وہ متفرد ہیں بھی زیادتی تربت ہوا تربت کا لفظ بیان کرنے میں یہ اکیلے ہیں بلم یزکرہ غیر اور اس کے علاوہ نے ان نے اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے باقی جو راوی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں انہوں نے اس تربت کے لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے انما روباؤ انہوں نے کس طرح سے حدیث کو بیان کیا ہے کہ مسجد مسجد کو زمین کو مسجد اور اسی زمین کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے اچھا اب یہاں پر زمین ظاہری بات ہے زمین سے مراد کیا ہے اس کی مٹی ہی ہے تو اب یہاں پر منافات ایسی نہیں ہے جو کہ متعارض ہو بلکہ منافعات ایسی ہے یعنی تعارض کی وہ قسم ہے کہ جس میں مطلق کو مقید کر دیا گیا ہے زمین مطلق لیکن اس زمین کی مٹی جب کہہ دیں گے تو وہ مقید ہو جائے گی کہ زمین کی فلاں چیز ممکن ہے زمین میں ہاں، زمین سے آپ پتھر بھی تو رہ سکتے ہیں زمین کے اندر پتھر بھی تو ہوتا ہی ہے تو جو پاکی حاصل کرنے کا جو اس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے وہ مٹی ہے چنانچہ یہاں پر انہوں نے جو تربت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ گویا کے مطلق کو مقید کیا ہے تو یہ نو من منافعات ہے نہ کہ مکمل منافعات پائی جاتی ہے جی اب حکم کیا ہے تینوں قسمیں تو پڑھ لی ہم نے حکم فی الاسناد اما زیادت فی الاسناد فتن سب ہونا اعلی مسَلطئینی رئی سید يكسر بكوعهما وهما تعارض تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع وتعارض الرفع مع الوقف أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة <clears throat> مثل المزيد في متصل الأسانيد کہتے ہیں کہ اب ہم پہلے چلتے ہیں اسناد کی زیادتی کی طرف کہ زیادتی جو اسناد میں پائی جاتی ہے فتن سبو ہونا اعلی مسئلہ وہ پیدا کرتی ہے یا نصب کرتی ہے یہاں اس موقع پر آ کر دو بڑے مسئلوں کو اسے تعین دو بڑے مسئلے جو اکثر واقع ہوتے ہیں وہما اور وہ کیا ہیں تعارض الوصل مع الارسال کہ حدیث مرسل تھی اس کو اس کے اندر آپ نے کیا کر دیا موصول اس کو قرار دے دیا تو تعارض ہو گیا ایک روایت کے اندر مرسل بیان ہو گئی اور ایک روایت کے اندر متصل بیان ہو گئی تعارض ہو گیا دوسری صورت کیا ہے بطار رزول عظول میں اس کو بیان کریں گے بتا رزول رفع مال وقف رفع مرفوط حدیث موقوف تھی اس کو اپنے مرفو بیان کر دیا تعارض پیدا ہو گیا اما باقی سورہ زیادہ اسناد باقی اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں اسناد کی فقط العلماء الحا اب اس کو علماء نے اکیلا بیان کیا ہے اس میں کئی ابحاس کو بیان کیا ہے مثال کے طور پر اس میں خاص طور پر جو, جو جو ابحاس ہیں وہ مزید فی متصل اسانید کے ضمن میں گزر بھی چکی ہیں لیکن یہ دو زیادہ بڑی چیزیں ہیں جو کہ اکثر پیدا ہوتی ہیں زیادتی فی اسناد کے اندر حاضہ اختلف العلماء فی قبول زیادتی اس قسم کے اندر علماء کا اختلاف ہوا ہے زیادتی کو قبول کرنے اور اس کو یا پھر اس کو رد کرنے کے بارے میں اور وہ اختلاف واقع ہوا ہے اربعہ اقوال پر على أربعة أقوال وهي الحكم لمن وصله او رفعه فیصلہ صادر کر دیجئے لمن اس اس اس شخص کے کے لیے لیے راوی جس نے کو موصول کیا ہے او رفا یا اس نے اس کو مرفو کیا ہے دو ہی صورتیں تھیں نا موقوف کو مرفو کیا تھا اور مرسل کو موصول کیا تھا تو جس نے بھی مرفو کر دیا یعنی زیادتی کی ہے جس نے بھی یا مرسل تھی اس کو موصول کر دیا تو فیصلہ اس کے حق میں ہے یعنی زیادتی کو قبول کر لو ائی قبول زیادہ صنعت کے اندر اضافے کو قبول کر لو وہ قول الجمہور الفقلی جین جمہور فقہ رسولین کا یہ قول ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ بھئی جب اس اضافے کو بیان کرنے والا بھی سکھا ہے اور عدم اضافے کو بیان کرنے والا بھی سیکھا ہے تو پھر وہ لے لو اس سکھا کی جس نے اضافے کو بیان کیا ہے حدیث کو موقوف کی بجائے <clears throat> مرفوع بیان کیا ہے اس تک حدیث مرفو پہنچی ہے تو اس کو لو <clears throat> اچھا جی دوسری قسم دوسرا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ الحکم لمن ارسلہ او وقف کہ فیصلہ اس راوی کے حق میں ہے جس نے اس کو مرسل ہی بیان کیا یا جس نے اس کو موقوف بیان کیا ہے موقوف سے آگے نہ جانے دو مرفوع نہ اس اضافے کو قبول نہ کرو یا جو مرسل روایت ہے اس کو متصل نہ بناؤ جہاں تک ہے وہیں تک رہنے دو اضافے کو قبول نہ کرو ائی رد زیادہ زیادتی کو رد کر دیا جائے وہ قول اکثر اصحاب الحدیث جو اصحاب حدیث ہیں وہ تو اسی کو ہی لیتے ہیں فقہ نے چونکہ فرق کیا ہے فقہ نے چونکہ مسئلہ ثابت کرنا ہوتا ہے اور مسئلہ کسی ایک بھی سکھا راوی کی مرفو حدیث سے بیان ہو جائے گا اور اصحاب حدیث کے نزدیک چونکہ وہ کسی چیز کی کی اعلی قسم کو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کے اندر آخری درجے کی ایک احتیاط یا ایک اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں پروفیشنلزم کہہ لیں تو وہ اپنے اس پروفیشنلزم کو دیکھتے ہوئے اپنی احتیاط کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ جو مرفو ہے اسی اس, اس, اس اضافے کو نہ لیا جائے بلکہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں اس کو اختیار کر لیا جائے لیکن فقہا کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ اس کو بھی ساتھ میں شامل اس اضافے کو شامل ساتھ میں کر لیا جائے <coughs> تیسری صورت الحکم للاکثر اکثر قول بعض اصحاب الحدیث بعض اصحاب حدیث کہتے ہیں کہ اکثر کو دیکھ لیں زیادتی والے اکثر ہیں یا عدم زیادتی والے اکثر ہیں جو زیادہ ہیں ان کو لے لیں اور تیسرے کہتے ہیں الحکم للاحفظ چوتھے بعض اصحاب حدیث کہتے ہیں کہ احفظ جو راوی زیادہ احفظ ہیں سفا تو ہیں ہی پھر ان میں احفظ جو ہیں جن کی قوت حفظ زیادہ اچھی ہے ان کو لے لیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ اور باقیوں کو نہ لیں جی مثال کہ اللہ نے کہا اللہ بھی ولی یعنی کہ لا نکاح إلا ببلی فقد رواه يونس بن أبي إسحاق ابنه وابنه إسرائيل قیس بن ربيع قیس بن ربیع عن ابی إسحاق مسندا متصلا اچھا جی سفیان سفيان و شعبت بن الحجاج عن ابی إسحاق مرسلا روایت ایک ہی ہے لیکن ابو اسحاق تک پہنچ کر ایک جماعت جو ہے وہ مسند اس حدیث کو بیان کرتی ہے متصلا مسندن وروہ سفیان السوری جبکہ سفیان سوری اور شعبہ بن حجاج حجاج اور وہ انہی راوی سے ابو اسحاق سے اسی حدیث کو مرسلن بیان کرتے ہیں تو فرق آ گیا اب جو کہیں گے کہ تعدد کو لے لیں وہ جہاں زیادہ ہوگی اس کو لے لیں گے جو کہیں گے کہ جی احفظ کو لے لیں پھر وہ دیکھیں گے کہ ان میں سب سے احفظ راوی کون سے ہیں وہ ان کو لے لیں گے اور فکہ جو ہیں وہ اضافے کو لے لیں گے جبکہ جو محدثین ہیں وہ اضافے کو قبول نہیں کریں گے اب اس میں انہوں نے خود ہی بیان کر دیا اس میں کسی ترجیح کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ فقہا نے اپنے طور سے اور اصولین نے اپنے اپنے جو ہے وہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں حدیث حکم حدیث سے حکم لینے کا کیونکہ اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے اور اصول فقہ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر حکم جو ہے وہ لینا پڑتا ہے اس اضافے کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے اور بغیر زیادہ اضافے کی تو قبول ہے ہی ہے اس اضافے کو بھی ساتھ میں قبول کر کے اس کی کی اس اس کے اندر حکم کی شدت پیدا ہو جاتی ہے ایک حدیث موقوف تھی لیکن اسی حدیث کو مرفو بھی کہیں بیان ہوا ہے تو فقہا اس حدیث کو بھی ساتھ سامنے رکھ کر اس حکم کے اندر شدت کو پیدا کر دیں گے کہ اگر وہ پہلے پہلے مستحب تھی تو وہ مستحب سے نکل کر سنت کے درجے میں آ جائے گی صرف سنت ہی سنت موقع بن جائے گی کیونکہ ان کو کسی اور طرف سے بھی وہ حدیث مرفواً مل رہی ہے جبکہ محدثین جو ہیں وہ چونکہ حدیث کلیکٹ کرنے میں حاصل کرنے میں وہ ان کا جو زیادہ جو متنعی نظر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف صحیح احادیث کو جس کی صرف مرفوع مرفوان وہ نقل ہوتی ہو اسی کو لیں تو وہ ان کا اپنا کرائیٹیریا ہوگا تو بہرحال وہ بیان دونوں کر دیتے ہیں پھر آگے تو کہا اپنے اصول فقہ کی بنیاد پر ان حادیث کو لیتے ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ دونوں ہی صفا ہیں جی یہاں تک بات سمجھ میں آ کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں جو رہ گئی ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کا جو سوال منکر معروف والا تھا وہ میرے ذہن میں ہے میں ایک نظر اس کو دیکھ لوں پھر انشاءاللہ شاء آپ کو کل سبق پڑھنا ہے تو کل میں بتلا دوں گا اور اگر نہیں تو ٹائم ملا تو میں ٹائپ کر دوں گا ورنہ پھر سبق میں ہی بیان کروں گا کل کے بارے میں بتلائیے اگر سبق نہ ہاں، ہوا تو اچھا اڑتیس نو یا نو تیس پر تو nine thirty to ten thirty یہ آپ لوگ شور ہیں nine thirty to ten thirty نہیں ہوگا سبق یا ابھی آپ لوگوں کو کنفرم نہیں ہے اچھا مطلب یہ پھر کنفرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو دیکھ لیں گے اگر نہ ہوا سبق تو مجھے بتا دیجیے گا ہم پڑھ لیں گے وینسڈے کا کنفرم نہیں ہے بلکہ موسٹ پرابلی تو مشکل ہی ہے کوشش میں کروں گا اور ہر دفعہ ہی میں دیکھتا ہوں لیکن بظاہر تو آپ سمجھیں کہ مشکل ہے دس پرسینٹ چانس ہیں اگر ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا وینسڈے کو بھی آٹھ بجے ہی نا تو میں آٹھ سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو اگر ہوا تو میں خود ہی بتلا دوں گا کہ جی میں اویلیبل ہوں آپ لوگ آ جائیں اور کل اتنے بجے اگر سبق نہ ہوا یعنی ساڑھے نو بجے تو مجھے آپ لوگ بتا دیجیے گا کتاب میں اپنے پاس رکھوں گا کہ اگر میں کہیں بھی ہوا تو میں اسی وقت ہی آن لائن ہو کر تو انشاءاللہ پڑھا دوں گا اگر میرے پاس اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہ ہوئی تو تو یہ پھر کل پر ہی موقوف ہے کل دیکھیں گے آپ لوگوں کو بھی وقت ہوا میں بھی فارغ ہوا تو ہم پڑھ لیں گے اگر دونوں میں سے کوئی ایک مصروف ہوئے تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ پھر سوموار والے دن ہی منڈے کو پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ